دینے کی شان ہے انعام کی شان ہے عطا کی شان ہے محبت کی شان ہے اللہ رب العزت کریم ہے اللہ رب العزت رزاق ہیں وہاب ہیں منان ہیں اپنے بندوں کو دن رات نعمتوں سے نوازتے ہیں اپنی مخلوق پر رحیم ہے رحمان ہیں اپنی رحمت کو ہر چیز پر وسعت عطا فرمائی اور اپنے مبارک عرش کی لوح پر پیشانی پر یہ مکتوب فرما دیا ان رحمتی سبقت غضبی یہ میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی اور قرآن مجید میں بھی فرما دیا رحمتی وسیعت کل شئی میری رحمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے ہر چیز سے وسیع ہے ہر چیز پر فائق ہے ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی کچھ دوسری قسم کی صفات سے بھی ہمیں آگاہ فرمایا اللہ رب العزت زنتی قام ہے اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ رب العزت سخت عذاب دینے والے ہیں شدید العذاب ہیں شدید العقاب ہیں سریع الحساب ہیں بندوں کی ایک ایک چیز کا حساب لینے والے ہیں ان کی پکڑ کرنے والے ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی پہلی طرح کی صفات ذکر کر کے ہمیں امید دلائی اور دوسری طرح کی صفات کا تذکرہ فرما کر ہمیں اپنی ذات سے ڈرایا اور قرآن مجید کی سینکڑوں آیات میں اللہ رب العزت نے ہمیں ڈرنے کا حکم فرمایا کہ یہ ڈرنا این ایمان ہے اگر ایک انسان اس ڈر سے محروم ہو جائے فرمایا وہ ایمان سے ہی محروم ہو جائے گا افا امین مکر اللہ کیا لوگ اللہ کے عذاب سے غافل ہو گئے اللہ کے عذاب کو بھول گئے تو یاد رکھو فلا یا امن مکر اللہ القوم قوم الخاصر اللہ کے عذاب کو صرف وہ قومیں فراموش کرتی ہیں اللہ کے عذاب کا خوف صرف ان لوگوں کے دل سے نکل جاتا ہے جو خسارے میں پڑنے والے ہیں نقصان اٹھانے والے ہیں ہمارا ایمان تب تک صحیح ایمان ہے جب تک وہ توازن کے ساتھ ان دونوں پلنوں پر برابر رہے اس میں اللہ رب العزت کی پہلی صفات پر نظر ہو تو اللہ رب العزت کے ساتھ ایسی امید قائم ہو جائے کہ شیطان ہمیں مایوس نہ کر سکے اور اللہ رب العزت کی دوسری قسم کی صفات پر ایسی نظر ہو کہ اللہ رب العزت کا ایسا خوف اللہ کے ہر بندے اور ہر بندی کے دل میں پیدا ہو جائے کہ شیطان ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے کبھی اکڑا کر کھڑا نہ کر سکے ہم کبھی اللہ رب العزت کے عذاب کو بھولے نہ ہم کبھی اللہ رب العزت کے عذاب سے معمون نہ ہوں ہم کبھی اللہ رب العزت کے عذاب کو فراموش کر کے اللہ رب العزت کی نافرمانیوں پر جری نہ ہو جائیں اللہ رب العزت کی بغاوتوں اور سرکشیوں پر نہ آمادہ ہو جائے ہمیں ہر وقت اللہ رب العزت سے اس طرح ڈرتے رہنا اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی اسی عذاب سے اور اپنی ذات سے اپنی قوت سے اپنی طاقت سے ڈرانے کے لیے قرآن مجید میں پچھلی قوموں کے احوال ذکر فرمائے کہ اتنی بڑی بڑی قومیں ایسی طاقتور قومیں ایسی علوم اور فنون میں سبقت رکھنے والی قومیں جب وہ اللہ رب العزت کی نافرمان ہو گئی اللہ رب العزت نے کسی پر ہوا کو عذاب بنا کر مسلط کر دیا تو کل امر اس ہوا نے اللہ کے حکم پر ان کی ہر چیز کو تباہ و برباد کر ڈالا کسی پر اللہ رب العزت نے زلزلے مسلط فرما دیے کسی پر اللہ رب العزت نے کوئی ایسی سخت آواز مسلط فرما دی جس نے جس آواز نے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ان کی بستیوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا ان کے بڑے بڑے مکانات کو زمین بوس کر دیا ان کے جسموں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا کسی قوم پر اللہ رب العزت نے آسمان سے پتھر برسا دیے کسی قوم کی بستیوں کو اللہ رب العزت نے اوپر تک اٹھا کے زمین پر واپس پٹک دیا کسی قوم پر اللہ نے اپنی مخلوق پانی کو چھوڑ دیا اس پانی نے اس قوم کا نام و نشان مٹا ڈالا اللہ رب العزت نے اپنے یہ آزاد اور اپنی طاقت کی یہ نشانیاں ہمیں اس لیے بتائی اور ہمیں ساتھ بتا دیا دیکھو یہ لوگ بھی تمہاری طرح کے انسان تھے ان کے پاس بھی انبیاء آئے ان کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے کتابیں بھی آئیں ان کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے نصیحت بھی آئی ان کو سمجھانے والے لوگ بھی آئے لیکن یہ نہ سمجھے یہ اللہ رب العزت کی بغاوتوں پر جری ہو گئے یہ اللہ رب العزت کی نافرمانیوں پر ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگے یہ اللہ کے عذاب کو بھول گئے انہوں نے کہا اللہ ہمیں پکڑے گا نہیں ان میں سے کسی نے کہا ہم تو صرف اس دنیا میں مزے کرنے اور عیاشی کرنے کے لیے آئے ہیں ہم اس دنیا میں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے آئے ہیں اس لیے جیسے تمہارا نفس چاہے دنیا میں تم رہو جو تم کھانا چاہو آزادی سے کھاؤ جو تم بولنا چاہو آزادی سے بولو جو تم دیکھنا چاہو آزادی سے دیکھو جو تم کمانا چاہو آزادی سے کماؤ حرام و حلال کچھ نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں کو نظر انداز کر دیا تقوا کو بھول گئے امانت کو بھول گئے پرہیزگاری کو بھول گئے اللہ رب العزت نے کیسے سخت سخت آزاد ان پر مسلط فرما دیے ہمیں بتایا گیا مسلمانوں اللہ سے ڈرو اللہ کے عذاب سے کوئی معمون نہ ہو اللہ کے عذاب کو کوئی نہ بھولے اللہ وہی ہے اس کے قانون اٹل ہیں اس کے فیصلے وہی ہیں جیسے ان قوموں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب ہے اگر تم بھی اللہ کی نافرمانیاں کرو گے تم پر بھی اسی طریقے سے عذاب آتے رہیں تو میری ماؤں بہنوں اللہ رب العزت کے عذاب کو بھول جانا اللہ رب العزت کی پکڑ کا خوف دل سے نکل جانا یا دل سے ایمان نکل جانے کی علامت میں اصل میں کسی اور موضوع پر بیان کی تیاری کر رہا تھا لیکن یہ اچانک جو آندھی آ گئی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرز عمل کو یاد دلا دیا آپ سب القلم اخبار ضرور پڑھتے ہوں گے اس ہفتے القلم اخبار میں حضرت امیر صاحب دام برکات ملالیہ کا جو مضمون ہے اس کو سب دل کی آنکھیں کھول کر پڑھیں ایک سوال کیا گیا سارے مسلمانوں سے کہ اگر ہمارا کوئی دشمن اچانک مسلح ہو کر ہمارے سامنے آ جائے ہمیں ہم پر کوئی ڈاکو اچانک ٹوٹ پڑے کوئی مسلح لوگ اچانک ہماری جان لینے کے لیے ہمارے سامنے آ جائے ہم ان سے کتنا ڈر جائیں گے لیکن اللہ رب العزت کی عذاب کی آیات ہم قرآن مجید میں روزانہ پڑھتے ہیں اللہ رب العزت کی عذاب کی علامات ہم اپنے ارد گرد روزانہ دیکھتے ہیں ان کی خبریں سنتے ہیں ہمارے دلوں پر خوف کا ادنا سا صاحبہ بھی نہیں گزرتا ہم اسلحے سے ڈر جاتے ہیں ہم دشمنوں سے ڈر جاتے ہیں اللہ کے پیارے بندوں کی مثال دے کر ہمیں سمجھایا ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں حضرات صحابہ کرام کو دیکھیں دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے ان کو نہتا کھڑا ہونا پڑا لیکن وہ کبھی نہیں گھبرائے وہ کبھی نہیں ڈرے لیکن اللہ کے عذاب کی ادنا سی علامت وہ لوگ دیکھ لیتے خوف کی وجہ سے تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتے تھے خوف کی وجہ سے گھروں سے نکلنا بند کر دیتے خوف کی وجہ سے ان کے دل پھٹنے پر آ جاتے تھے ہماری اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں بتاتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں کبھی تیز ہوا چل پڑتی تھوڑی سی آندھی آ جاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے قرار ہو جاتے کبھی گھر میں تشریف لے آتے پھر گھر میں قرار نہ آتا بے قرار ہو کر گھر سے باہر مسجد کی طرف چلے جاتے بس اندر آنا جانا اور ایک بے چینی کی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تاریخ ہو اب میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ایسے وقت میں کیوں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں فرمایا عائشہ مجھے اس بات کا اطمینان کون دلائے گا کہ اللہ کی طرف سے یہ جو ہوا آ رہی ہے اس میں کہیں اللہ کا عذاب نہ ہو اللہ نے قرآن مجید کی صورت الحقاف میں ہمیں بتایا ایسے ہی اللہ کی ایک نافرمان قوم تھی اللہ نے ان کی طرف ہوا بھیجی ہوا کے ساتھ بادل چلے آ رہے تھے وہ قوم اس ہوا کو اور اس بادل کو دیکھ کر خوش ہونے لگی فلما راہ آری دم مستقبل اودیت انہوں نے اپنی بستی کی طرف بادل اور اچھی ٹھنڈی ہوائیں آتی دیکھی خوش ہو گئے کالو ہادا آردم ممترونا انہوں نے کہا یہ تو بادل چلے آ رہے ہیں خوشگوار ہوائیں چلی آ رہی ہیں اس سے ہمیں بارش ملے گی ہماری مردہ زمین زندہ ہو جائے گی لیکن انہوں نے نہیں سمجھا فیحا عذاب علیم یہ تو ایک ایسی ہوا تھی جس میں اللہ نے ان کے لیے دردناک آزاد رکھا تھا تو کل امرحا جس ہوا نے آ کر ان کی بستی کی ہر چیز کو تباہ و برباد کر ڈالا ہلاک کر ڈالا میں ایسا جب بھی تیز ہوا چلتی ہے میں ڈر جاتا ہوں کہیں اللہ کی طرف سے یہ وہی ہوائیں نہ ہو جن میں اللہ کی طرف سے عذاب آیا کرتے ہیں ہم پر دن رات یہ حالات مسلط ہوتے ہیں ہمارے دلوں پر ادنا سا بھی خوف تاری نہیں ہوتی اب معائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب ایسی کوئی کیفیت ہو جاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز میں قرار نہیں ملتا تھا بس فوراً پھر نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا لمبی لمبی نماز آندھی آ رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے رو رہے کبھی بارش ضرورت سے زیادہ ہو گئی برسنے لگی تو نو علیہ السلام کی قوم کا عذاب یاد آ جاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ بارش ہم پر سیلاب بن جائے ہماری بستیوں کو تباہ و برباد کر دے ہمیں بہا کر لے جائے پھر اللہ کے حضور سجدے میں گر کر رونا شروع چاند گرن ہو گیا جب تک سورج گرن ہو گیا جب تک سورج پر متلا صاف نہیں ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اور سجدے کی حالت میں اللہ کے سامنے روتے رہے کبھی چاند گرن ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوم کو لے کر نماز پڑھنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے کہ کہیں ان آیات میں اللہ رب العزت اپنی قدرت کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دکھا کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ بندو تم تو بہت حقیر مخلوق ہو انسانوں تم تو بہت چھوٹی مخلوق ہو بہت کمزور بہت ہی مہین مخلوق ہو دیکھو اللہ رب العزت کی طاقت اتنی بڑی ہے اللہ رب العزت نے اس چمکتے دمکتے توانائی کے خزانے سورج کو بے نور کر دیا اللہ رب العزت نے اس چمکتے دمکتے چاند کو جو تمہاری زمین سے کتنا بڑا ہے اللہ رب العزت نے ایک اشارے سے اس کو بے نور کر دیا اللہ رب العزت آسمانوں سے بارش برسا رہے تمہارے پاس اس پانی کو روکنے کی کوئی طاقت اور کوئی ٹیکنالوجی نہیں کہ تم اس بارش کو روک سکو اللہ رب العزت تم تم پر ہوائیں چلا رہے ہیں تم پر اس ہوا تمہارے پاس اس ہوا سے بچنے کی کوئی ڈھال نہیں اس لیے لوگوں اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جاؤ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو ڈرو کہ انہی نشانیوں کے اندر کبھی کبھار اللہ رب العزت کی طرف سے بڑے بڑے عذاب ان قوموں پر ٹوٹ پڑا کرتے لیکن ہم اللہ کے عذاب سے چونکہ معمون ہو چکے ہم ان خسارے والی قوموں کا طرز عمل اختیار کر چکے ہیں اس لیے اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہم آج خبریں سنتے رہے ہمارے پڑوس کے ملک میں زلزلہ آ گیا وہاں پر اتنی تباہی ہو گئی ابھی پچھلے ہفتے افغانستان میں پہاڑ کھڑا ہوا اچانک ایک بستی پر ٹوٹ پڑا آنند فانن پوری بستی کے ہزاروں مکانات اس پہاڑ کے اندر ایسے دفن ہو گئے کہ اب حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اس بستی پر سے پہاڑ کو ہٹا تو نہیں سکتے ہم اس کے گرد ایک دیوار قائم کر دیتے ایک باڑ لگا دیتے ہیں کہ یہ اتنے لوگوں کی قبر ہو گئی جو اس کے نیچے دب کر ہلاک ہو گئی ذرا سوچئے اس وقت لوگ کتنے معمون تھے کسی کا دل اللہ کے خوف سے نہیں لرز رہا ہوگا اس وقت اور اچانک اللہ کا ایسا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا شاید کتنے لوگوں کو کلیمہ پڑھنے کی مہلت بھی نہ ملی شاید کتنے لوگوں کو توبہ استغفار کرنے کی مہلت بھی نہ ملی ہو اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی پکڑ اچانک لوگوں پر آ جاتی ہمارے ساتھ سے سیلاب گزرتے رہے وہ ہمارے لیے صرف ایک اخبار کی یا ٹی وی کی خبر ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں سیلاب نے اتنی تباہی مچا دی ہمارے ساتھ ہی زلزلے آتے رہے ہمارے لیے وہ صرف ایک خبر ہوتی ہے جیسے ہم دوسری خبریں سن کر نظر انداز کر دیتے ہیں ہم زلزلوں کی خبریں سن کر بھی اسی طرح نظر انداز کر دیتے ہیں ہمارے دل نہیں ڈرتے کہ اللہ رب العزت نے اگر ایک قوم پر زلزلہ مسلط کر دیا ہمارے اعمال بھی تو ایسے ہیں ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اگلا زلزلہ ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہم اللہ کے حضور سجدے میں نہیں گرتے ہم اللہ کے حضور کانپتے نہیں ہم ایسے وقت میں اپنے گناہوں کو یاد نہیں کرتے بلکہ ہم بیٹھ کر ان خبروں پر تبصرے کرتے ہیں فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے کل ہم بھی کسی قوم کے لیے خبر بن جائے کہ فلاں قوم ایسی تھی اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایسا معاملہ کر دی اور میری ماں بہنوں اللہ کا خوف اللہ کا ڈر اللہ کی یہ ساری علامات اللہ کی یہ ساری نشانیاں ہمیں اللہ رب العزت سے ڈرانے کے لیے آتی ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف بٹھانے کے لیے آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے تھے قرآن مجید کی درجنوں آیات میں اللہ نے ان کے لیے اعلان کر دیا اے نبی آپ پر کوئی مواخذہ نہیں آپ کی کوئی پکڑ نہیں آپ جنت کے سردار ہیں آپ کے جو ہے سفارش سے اللہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا لیکن اتنے وعدوں کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف کی یہ کیفیت حضرات صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کتنی بشارتیں سنائیں قرآن مجید بتاتا ہے کہ سارے صحابہ کرام مرد عورتیں سب بخشے بخشائے تھے قرآن مجید بتاتا ہے کہ سارے صحابہ کرام مرد عورتیں سب اللہ رب العزت کے رضا یافتہ بندے تھے اللہ رب العزت ان سے دنیا میں ہی ان کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا تھا انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی خطرہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود ترمزی شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اہل مدینہ کو دجال سے ڈرایا اور بتایا کہ دجال ایک فتنہ آنے والا ہے جتنے انبیاء بھی اللہ کی طرف سے مبوس ہوئے ہیں ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے میں بھی تمہیں ڈرا رہا ہوں تم اگلے آنے والوں کو دجال کے فتنے سے ڈرا دینا حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی خطبے میں حضرات صحابہ کرام کو بتایا کہ اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے دجال نہیں نکل سکتا یہ بھی بتایا کہ تم جس مدینہ شہر میں رہتے ہو دجال اس شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا لیکن میری ماں بہنوں حدیث کی کتابیں پڑھ کر دیکھیے صحابہ کرام پر خوف کی اتنی کیفیت تاری ہو گئی حضرات صحابہ کرام بتاتے ہیں شام کو ہم جب اپنے گھروں میں گئے ہم نے جا کر اپنی عورتوں سے کھانا مانگا انہوں نے کہا ہمیں تو آج دجال کے خوف کی وجہ سے آٹا گوندنا بھی یاد نہیں رہا اپنے شوہروں کو بھول گئی وہ عورتیں اپنے بچوں کو بھول گئی اپنے گھر بار کو بھول گئی کہ اللہ کا اتنا شدید عذاب دجال کی شکل میں جو لوگوں کے ایمان کو ان سے سلب کر لے گا لوگوں کے ایمان کو ان سے چھین لے گا اس کے آنے کی اللہ کے نبی نے خبر سنا دی کہ وہ ضرور نکلے گا اور لوگوں کے ایمان کو فتنے میں ڈالے گا اگرچہ صحابہ کرام کے لیے تسلی موجود تھی کہ انہیں دجال سے خطرہ نہیں اس کے باوجود وہ اتنے ڈر گئے کہ عورتیں گھروں میں آٹا گوندنا اپنے جو ہے وہ آل و عیال کے لیے روٹی پکانا تک بھول گئی اور ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں جس زمانے میں دجال کا آنا بس آج یا کل کی بات لگتی ہے ہمارے دلوں پر کبھی ادنا سا بھی خوف گزرا ہے کہ اتنا بڑا فتنا آنے والا ہے کہیں ہم اس میں پڑھ کر اپنے ایمان سے محروم نہ ہو جائیں میری ماں بہنوں بہت خطرے کی بات بہت خطرے والی حالت ہے ہماری ہم اللہ کے عذاب سے اتنے معمون ہو ہم اللہ کی پکڑ سے اتنے معمون ہو گئے ہم اللہ رب العزت کی طاقت کو اتنا بھول گئے ہم اللہ رب العزت کی قدرت کو اتنا بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے بھی ہمارے دلوں پر ذرہ برابر کوئی جو ہے وہ افسوس کا اور ندامت کا اور پریشانی کا جو ہے وہ ادنا کا خیال بھی نہیں گزرتا کہ کہیں ہم اس چیز کی وجہ سے پکڑے نہ جائیں ہماری زبانیں گناہوں سے آلودہ ہمارے دل گناہوں سے آلودہ ہماری آنکھیں گناہوں سے آلودہ ہمارے ہاتھ پاؤں آزاؤ جوارے گناہوں سے آلودہ اللہ نے جو آنکھیں ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے عطا فرمائی اللہ نے جو آنکھیں ہمیں مناظر قدرت دیکھ کر اللہ کو پہچاننے کے لیے عطا فرمائی اللہ رب العزت نے جو آنکھیں ہمیں اپنی آیات دیکھ کر ایمان مضبوط کرنے کے لیے عطا فرمائی ہم ان آنکھوں سے بد نظریاں کریں ہم ان آنکھوں سے ڈائجسٹ اور ناول پڑھیں ہم ان آنکھوں سے گناہوں والی چیزیں دیکھیں گناہوں والی چیزیں پڑھیں اور ہمیں اتنا سا بھی خطرہ نہ ہو کہ اللہ رب العزت ہماری آنکھیں سلو کرنے پر قادر بہت ہی خطرے والی حالت ہے قرآن مجید بتاتا ہے اف امین مکر اللہ کیا بندے اللہ کے آزاد کو بھول گئے تو یاد رکھیں فلا یا امن مکر اللہ القوم قوم الخاصرون اللہ کے آزاد کو صرف نقصان میں پڑنے والے لوگ ہی بھولا کرتے ہیں ہم صحابہ کرام کے حالات دیکھیں ہم اپنے اکابر اور اسلاف کے واقعات پڑھیں خواتین کے مردوں کے کیا حالت تھی ان ہماری ماں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ متحرہ دجال کا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ان پر ہر وقت خوف کی کیفیت تاری ہوگی ایک بار کسی نے ایسے ہی چھیڑنے کے لیے مذاق میں کہہ دیا کہ دجال بس آنے والا ہے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپنے کی کوئی جگہ نہ ملی گھر میں ایک چھوٹی سی کوٹھڑی تھی جس کے اندر یہ گندم کا بھوسا رکھا ہوتا تھا جا کر اس بھوسے کے اندر چھپ گئی کہ کہیں ایسے وقت میں وہ ظاہر نہ ہو جائے اور میرا ایمان خطرے میں پڑ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے آواز جی نکلی پسینے سے رنگ سرخ ہو رہا تھا اور بھوسا سر میں بھرا ہوا چہرہ مبارک پر بکھرا ہوا پوچھا سودا یہ کیا حالت ہوئی عرض کیا یا رسول اللہ کسی نے مجھے کہا کہ دجال قریب آیا چاہتا ہے میں اس کے خوف سے جا کر چھپ گئی فرمایا کہ تم میرے دنیا میں ہوتے ہوئے اس کے خطرے سے نہ ڈرا کرو میرے ہوتے ہوئے وہ ظاہر نہیں ہو سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تسلی دی ہماری مائیں اس فتنے سے اتنا ڈر رہی تھی جو ان کے زمانے میں ظاہر نہیں ہو سکتا تھا ہم دن رات فتنوں میں پڑھیں دن رات گناہوں میں پڑھیں دن رات اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی چیزوں میں پڑے اور ہمارے دلوں پر خوف کا ادنا سا بھی کوئی لہجہ نہیں گزرتا کوئی خوف کی رمک ہمارے دلوں میں نہیں آتی میری ماؤ بہنوں ہم کلمہ پڑھیں ہم بار بار اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ایمان کی تجدید کریں ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ کا خوف مانگے یا اللہ ہمیں اپنا خوف آتا فرما دے ہمیں اپنا ڈر نصیب فرما دے کہ اس ڈر کے بغیر انسان ایمان پر قائم رہ ہی نہیں سکتا شیطان اللہ سے نہیں ڈرا اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں ڈرا اس لیے ہمیشہ کے لیے شیطان ہوگی ہم دن رات کتنے کاموں میں شیطان کا اتباع کرتے ہیں جیسے شیطان نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیا تھا کتنی چیزوں میں مسلمانوں کو روکا جائے بھائی فلاں کام نہ کرو فلاں کام نہ کرو فلاں کام نہ کرو اتنا کفریہ کلمہ منہ سے نکالتے ہیں جناب اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں نوز بلّہ میری ماں بہنوں یہ کوئی اچھا کلمہ نہیں کہ گناہ کرتے وقت انسان یہ کہہ دے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اس لیے میں یہ گناہ کر رہا ہوں نہیں یہ اللہ رب العزت کے حق میں بڑی گستاخی اگر کبھی زبان سے یہ کلمہ نکالا بھی ہے تو آج اللہ کے حضور توبہ کر لیں اس پر استغفار کر لیں کہ یا اللہ ہمارے منہ سے یہ بہت غلط بات نکل گئی ہم نے اللہ رب العزت کے بارے میں ایسی غلط بات کہہ دی اس لیے ہمیں اس پر معاف فرما دے یہ بات تو اس وقت کہنے کی ہے جب ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہوں ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے بال نوچ رہے ہوں ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو مار رہے ہوں کوٹ رہے ہوں ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے سر پر خاک اور مٹی ڈال رہے ہوں ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنا گرے بان چاک کر رہے ہوں اور شیطان ہمیں سمجھا رہا ہو کہ تو جتنا بھی رو لے تیرا اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا یہ بات اس وقت کہنے کی ہے کہ شیطان مردود دفع ہو جا ہمارا اللہ غفور الرحیم ہے ہم اگر اپنے رب کے سامنے روئیں گے ہم اگر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں گے ہم اگر اپنے رب کی منت و زاری کریں گے ہم اگر اپنے رب کے سامنے ندامت اور آرجی کا اظہار کریں گے ہمارے رب نے فرمایا ہے کہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے ہمارا رب ہمیں ضرور معاف کر دے گا وہ بڑا غفور الرحیم ہے یہ اس وقت کہنے کی بات ہے یہ گناہ کرتے وقت کہنے کی بات نہیں ہے گناہ کرتے وقت تو اپنے نفس کو یہ کہنا چاہیے کہ اے نفس تو مجھے گنا پر ابھار رہے یاد رکھ تو جس خالق کی نافرمانی کا مجھے حکم دے رہا ہے وہ شدید العقاب ہے وہ علیم العذاب ہے گناہ کے وقت میں اللہ کی ان صفات کو یاد کرنے کی ضرورت ہے ہاں توبہ کے وقت میں یاد کرو کہ ہمارا رب غفور الرحیم ہے وہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا اگر ہم سچے دل سے اس کے حضور توبہ کر لیں گے تو میری ماں بہنوں جب بھی یہ علامات ظاہر ہوا کریں ہم اللہ سے ڈر جایا کریں ہم اللہ کے حضور اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کیا کریں ہم اللہ رب العزت سے اس کے عذاب کی پناہ مانگا کریں ہم اللہ رب العزت کے خوف سے لرس جایا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آندھی دیکھ کر سخت ہوا دیکھ کر تیز بارش دیکھ کر نماز پڑھتے تھے معاوضہ تین پڑھتے تھے کہ معاوضہ تین میں اللہ رب العزت کی پناہ مانگی گئی ہے کل بے برب الفلق کل بے برب الناس یہ صورتوں کا ورد کیا کرتے تھے ہم بھی جب ان علامات کو دیکھا کریں اللہ کے حضور رویا کریں گڑ گڑایا کریں توبہ استغفار کیا کریں نماز پڑھا کریں سلاد توبہ ادا کیا کریں اور معوضتین کا زیادہ سے زیادہ ورد کیا کریں کہ اگر ان علامات میں ان ہواؤں میں ان بارشوں میں ہمارے لیے کوئی شر کی بات ہے اللہ رب العزت ہمیں اس شر سے بچا لے اور ان کی خیر ہمیں عطا فرما دے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنا حقیقی خوف نصیب فرمائے اپنی حقیقی حیبت ہمارے دلوں میں بٹھائے اور ہمیں اپنا وہ ڈر عطا فرمائے جو ہمارے تمام آگاؤ جوارے کو حتیٰ کہ ہمارے دل کو ہمارے خیالات کو بھی گناہوں میں پڑنے سے روک دے واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا إلا إلا إلا إلا غفرته ولا ولا ولا ولا هما فرجته دينا قضيته مريضا شفيته حاجة حوائج الدنيا والآخرة هي لك قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك بفضلك سواك يا الله يا رحمن يا رحيم یارحم الراحمین ہم سب کے کبیرہ دانستہ دانستان دانستہ سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما دیجیے اخلاص نصیب فرما دیجیے اپنی اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دیجیے پورا اتباع نصیب فرما دیجیے یا اللہ ہمیں اپنا خوف نصیب فرما دیجیے اپنی ذات سے امید نصیب فرما دیجیے یا اللہ ہمیں پورا ایمان نصیب فرما دیجیے ایمان کے تمام تقاضوں پر عمل نصیب فرما دیجئے یا اللہ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما دیجئے تمام شرائط کی جامع توبہ نصیب فرما دیجئے ایسی توبہ نصیب فرما دیجئے جس کے بعد کوئی گناہ باقی نہ رہے ایسی توبہ نصیب فرما دیجئے جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو ایسی رضا نصیب فرما دیجئے جس کے بعد آپ کی کوئی ناراضگی نہ ہو ایسی محبت نصیب فرما دیجئے جس کے بعد آپ کی کوئی نافرمانی نہ ہو یا اللہ ہمارے دلوں پر رحم فرما دیجئے یا اللہ ہمارے گھروں پر رحم فرما دیجئے یا اللہ ہمارے بڑوں چھوٹوں پر رحم فرما دیجئے ہمارے بڑوں میں سے جو دنیا سے گزر چکے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے آخرت کی منازل ان پر آسان فرما دیجئے جو دنیا میں موجود ہیں ہمیں ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرما دیجئے ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے یا اللہ ہمارے چھوٹوں پر رحم فرما دیجئے ان کو رزق حلال طیب نصیب فرما دیجئے دنیا آخرت کی بھلائیاں اور خیریں نصیب فرما دیجئے دنیا آخرت کے شرور و فتن سے سب کی حفاظت فرما دیجیے یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت پر رحم فرما دیجیے مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما دیجیے ان کو ظالموں سے نجات عطا فرما دیجیے جو مسلمان مرد عورتیں ظالموں کی قید میں ہیں یا اللہ انہیں رہائیاں نصیب فرما دیجیے یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا غیب سے انتظام فرما دیجئے جو اور کوئی حاجت رکھتے ہیں یا اللہ سب کی حاجات کو خزانہ غیب سے پورا فرما دیجئے جن کی اولادیں ہیں انہیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے دنیا آخرت کی خیروں بھلائیوں کا ذریعہ بنا دیجئے جن کی اولادیں نہیں ان کو نیک سال اولاد نصیب فرما دیجئے دنیا آخرت کا ذخیرہ بننے والی اولاد نصیب فرما دیجئے یا اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرما دیجئے دنیا میں جہاں جہاں بھی آپ کے نام کی نسبت سے لوگ لڑ رہے ہیں یا اللہ سب کو فتح نصیب فرما دیجئے سب کی غیب سے نصرت فرما دیجئے سب کی مدد نصیب سب کی مدد فرما دیجئے یا اللہ یا اللہ ہم سب کو اپنے عذاب کا خوف نصیب فرما دیجئے ہم سب کو دنیا آخرت کے عذاب سے بچا لیجئے یا اللہ ہمیں دنیا کے عذابوں اور فتنوں سے بچا لیجئے یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب اور فتنے سے بچا لیجئے یا اللہ ہمیں حشر کی ندامت سے بچا لیجئے یا اللہ ہمیں روز حساب کی رسوائی سے بچا لیجئے یا اللہ ہمارے لیے شراط کو آسان فرما دیجئے یا اللہ ہمارے لیے جنت کا داخلہ آسان فرما دیجئے ہم سب کو ہمارے بڑوں کو ہمارے چھوٹوں کو کلمہ پڑھنے والے تمام مسلمانوں کو جنت کا دخول اولی نصیب فرما دیجیے یا اللہ سب سے عذاب قبر کو ٹال دیجیے سب سے آخرت کے عذاب کو ٹال دیجیے ہمیں اپنے